بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اللہ احد کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم يلد ولم يولد وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ولم يكن له كفوا احد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں